سعید نے قطادہ سے انہوں نے ابو متوکل ناجی سے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ آگے شعبہ کی حدیث کے ہم معنی روایت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو اکہتر